کو نوازا ہے ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی بھی ہے اولاد کی اگر تعلیم اور دینی تربیت ہو جائے تو یہ اولاد آنکھوں کا تارا بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہے لیکن اسی اولاد کی اگر تعلیم اور تربیت کا خیال نہیں رکھا گیا یہ اولاد ماں باپ کے لیے بدنامی کا سبب بھی بنتی ہے اور آنکھوں کا کانٹا بنتی ہے اس بنا پر قرآن کریم کی تعلیمات اور اس دستور پر نظر ڈالنے سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اولاد مانگی ہے لیکن اولاد میں ایک شرط لگائی ہے اللہ اولاد ایسی دینا جو نیک ہو صالح ہو متقی ہو پرہیزگار ہو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ تقریباً پینسٹھ مقامات پر قرآن کریم میں کیا گیا ہے ان کی دعا نقل فرمائی بڑھاپے کے کنارے پر اپنے لیے اللہ کے دربار سے اولاد مانگی ہے اولاد نہ ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میرے یہاں اولاد آ جائے لیکن اولاد آنے کے بعد اگر وہ نگونی نکلی اولاد کی تین قسمیں ہیں کو کہتے ہیں پوت نہ اچھا نہ برا دوسرے کو کہتے ہیں سپوت کے معنی بڑا فرما بردار اور ماں باپ کا تابے دار اور تیسرا کہتے ہیں کپوت یعنی نافرمان فرمان ماں باپ کو پریشان کرنے والا تو جس نے ماں باپ کے حقوق کو مدرسوں میں پڑھا نہیں وہ ماں باپ کے حق کیا ادا کرے گا وہ ان کے درجے کو کیا سمجھے گا ان کے مرتبے کو کیا سمجھے گا ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں لیکن جب پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں تو ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حرم کا طواف کراتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت ہم خدمت کر دیں فرمایا جنت مجھے بھی حاصل کرنی ہے اللہ کی یہاں سرخرو مجھے بھی ہونا ہے اس لیے مجھے یہ خدمت انجام دینے دو ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کے لیے دین چاہیے اللہ نے انبیاء کرام کی مختلف دعائیں قرآن کریم کے اندر نقل فرمائی اور حدیث شریف میں دعاؤں کے بارے میں فرمایا کہ اب دعا و عبادہ عبادت دعا یہ عبادتوں کا مغز ہے کریم ہے کیوں دعا میں آدمی اللہ کے سامنے آبوزاری کرتا ہے اپنی شکست کا خاطری اور اپنا بےکس ہونا بیان کرتا ہے اور عبادت کے اندر بھی بندہ اپنی بےکسی اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کا خلاصہ بھی عبادت ہے بندہ یہی تو کہتا ہے دعا میں کہ اللہ میں کمزور ہوں میری مدد فرما میں بیمار ہوں مجھے صحت عطا فرما میں پریشان ہوں میری پریشانی کو دور فرما تو داتا ہے میں فقیر ہوں تو عطا کرنے والا ہے میں منگتا ہوں اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے موجودہ دور کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنے مسائل کا حل اسباب میں تو تلاش کرتا ہے مسبب الاسباب سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے آپ کی اردو کی مہارت کو دیکھتے ہوئے میری ہمت ہو رہی ہے کہ شعر فارسی کا سناؤں فارسی کا شاعر کہتا ہے غم استغفار کن غم زوشت خالق آمد کار کن غم کا دینے والا تجھ سے کچھ تقاضے کرتا ہے پریشانیاں جس کی طرف سے آئی ہیں وہ چاہتا ہے کہ جس نے پریشانی دی ہے اس کی طرف رجوع کر لے اور اس کے دربار میں حاضر ہو جا جس نے دی ہے پریشانی وہ دور بھی کر سکتا ہے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو حالات دور بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں بندے نہیں کر سکتے اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں اپنے در اسباب دارد نظر عشق گوید مصب رانگر عقل کہتی ہے کہ اسباب سے فائدہ اٹھاؤ اب دنیا بل وسائی اور عشق کہتا ہے کہ مصب الاسباب سے اپنا تعلق قائم کرو انبیاء کرام دنیا کو اللہ سے جوڑتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں اور خود مانگ کر بتاتے ہیں مانگنا کیا چاہیے وہ بتاتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم اس لیے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا مانگنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز مانگنے میں کیا ہے یہ بیان فرمائی فرمایا یہ مانگو ایک اس دن مستقین العالمین ہمیں سیدھے راستوں پر چلا دیجیے سیدھے راستے بتا دیجیے تاکہ منزل تک جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور آدمی محنت اسی لیے کرتا ہے کہ اسے منزل مل جائے اور جسے منزل مقصود مل گئی وہ کامیاب ہو گیا تو حضرت خلیل علیہ السلام وسلام نے مختلف دعائیں کی ہیں جب بڑھاپا آ گیا اور اولاد نہیں ملی تو اولاد کے لیے دعا کی فرما رب حبی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما کیونکہ اگر اولاد صالح نہ ہو تو ہو کر بھی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے فائدہ کم ہوتا ہے نقصان زیادہ ہوتا ہے ماں باپ فکر میں رہتے ہیں کہ آپ کوئی کام نکال کے لائے گا آپ کوئی بدنامی کا سامان کرے گا آپ کوئی نیا کام کر کے لائے گا پریشان کر کے رکھے گا اس لیے قرآن کریم میں رحمان کے بندوں کی دعائیں اور رحمان کے بندوں کے حالات بیان کیے ہیں اس میں رحمان کے بندے اپنے لیے مانگنے کے بعد اپنی ضروریت کے واسطے کیا مانگ رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے فرما ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئن و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ اولاد کا عطا کرنا تیرے ہاتھ میں تو چاہے تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے جوانی میں دینا یہ عادت ہے تیری اور بڑھاپے میں دینا یہ قدرت ہے تیری فرما ربنا من ازواجنا وذرياتنا قرة پنا اے ہمارے پروردگار ہمیں اولاد ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے بچہ نماز پڑھتا ہو باپ دیکھتا ہے تو خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں باپ اللہ کے راستے میں بیٹے کو جاتا ہوا دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے ایمان والا باپ پیسہ لے کے آنے والے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ تحجد گزار بیٹے سے خوش ہوتا ہے جتنا دیندار بیٹے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ کی یہاں قدر بھی ایسی اولاد کی ہے اور ایسے ماں باپ کی ہے جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتے ہیں دین کی تربیت کرتے ہیں حدیث پاک میں فرمایا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے کہ ان کو دین کی تعلیم دے اور ان کو اخلاق سکھائے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار نے جو نکاح کیا تھا اس کا واقعہ نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر انتقال کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے گزرنے کے بعد ان سے نکاح کا پیغام دیا تو رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں تو بڑی خوش نصیبی والی خاتون رہی کہ مجھے پیغام بھی ملا تو سرکار دو جہاں کا ملا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا کہ دنیا کے اعتبار سے آپ سے اچھا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا حقوق کا ادا کرنے والا آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا اس بنا پر کہ آپ نے دنیا کو طریقے بتائے ہیں اور حقوق سکھائے ہیں تو خود آپ کی زندگی میں حقوق کا حالت کیا ہو اور اس کا اعلان کیا ہے حدیث شریف میں اس کو واضح کیا ہے کیا فرماتے ہیں سرکار نے فرما خیرکم خیرکم لے تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو کہ گھر جائے تو فیملی والے خوش ہو جائے گھر میں خوشیاں پھیل جائیں گھر میں مسرت کا ایک منظر قائم ہو جائے گھر والے کے جانے پر تو یہ گھر کے لوگوں کے لیے یہ آدمی اچھا ہے اور پھر سرکار نے فرمایا یہ تو تعلیم دی اور پھر سرکار نے فرمایا وانا تم لے اور تم سب اچھے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ لیکن مجھ جتنے اچھے نہیں ہو سکتے اور سرکار کا عالم کیا ہے ساتھ کھانا کھانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف کرنا ہے تو جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس سے پانی پیتی ہیں حضور وہ جگہ کو تلاش کرتے ہیں اور وہاں اپنے ہونٹ مبارک لگا کر پانی پیتے ہیں اتنی محبت کا اظہار فرمایا ہے تاکہ دلوں کے اندر محبت بیٹھ جائے تو محبت ایسے نہیں بیٹھتی اس کے لیے قربانیاں بھی درکار ہے بچے اچھے لوگ نہیں ہو جائیں گے جب تک ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے پتا پانی کرنا نہیں پڑے گا محنت کرنی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نل کے اندر پانی اچھا ہے ہم نے اوپر ٹنکی لگا رکھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹنکی سے پانی نل کے اندر آ جائے تو ٹنکی میں پانی کا ہونا ضروری ہے تو نلوں کے اندر پانی آئے گا اولاد جو ہے وہ نلوں کی طرح ہے اور ماں باپ ٹنکیوں کی طرح ہے جب تک ماں باپ میں دین نہیں ہوگا اولاد کے اندر دین نہیں آ سکتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا حضرت کو ایسا طریقہ بتائیے کہ ہماری اولاد بالکل نیک اور بزرگ بن جائے میں نے کہا اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ کو بزرگ بننا پڑے گا لیکن آپ جمروک بن کے گھوم رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اولاد بزرگ بن جائے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ بات ملے گی کہاں یہ جو بات ہم نے کہہ دی یہ ملے گی کہاں تو فرماتے ہیں قرآن کریم اٹھا کر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں یا او اللہ مینا منو کو ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرس کو گھر کے جتنے اپرادھ ہیں ان کو بھی آگ سے بچاؤ یعنی جتنے گناہ ہیں ان سے بچاؤ تو ظاہری بات ہے کہ گناہ سے بچانے کے لیے پہلے خود کو بھی گناہ سے بچنا پڑے گا تب ہماری اولاد بھی اس پر عمل کرے گی اس لیے علماء نے لکھا کہ اولاد کے سامنے چاہے وہ چھوٹے ہوں ماں باپ کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچہ بھی وہی کام کرے جو ماں باپ کر رہے تھے میرے دوست تھے اس وقت وہ برطانیہ میں وہ ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیل چکے تھے لیکن تھے بڑے دیندار تو وہ کبھی کبھی جو ہے اچھی اچھی باتیں سناتے تھے کہ ماں باپ کے احوال کا اولاد کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے ماں باپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا اثر جو ہے اولاد کے اوپر پڑتا ہے اور کیسا پڑتا ہے وہ انہوں نے ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھایا تھا کہتے ہیں ماں باپ کا خالی ایک ہی لڑکا تھا ایک ہی بیٹا تھا اور جب ایک بیٹا ہوتا ہے تو اس کو خوب لاڑ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت سے کورا رہ جاتا ہے اور زیادہ لاڑ پیار کے نتیجے میں اچھا بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں پانچ سال کی عمر ہے سات سال کی عمر ہے اتنا چھوٹا ہے اس بچے کو کیا کہنا چاہیے اس کو کیا کہا جائے ارے حدیث میں فرمایا سات سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کی تلقین کرو سات سال کے بچے کو آزاد نہیں چھوڑیں گے اس کی تربیت کے پیچھے اور اس کی تعلیم کے پیچھے لگے رہیں گے مکتب میں تو جب جائے گا جب پڑھے گا سب سے بڑا مکتب تو ماں کا گود کا نظام ہے ماں کی گود کے اندر اگر اسے دین ملے گا تو پھر مدرسے میں جا کے وہ پڑھے گا اور آگے بڑھے گا بستانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے اللہ والوں کو سب مانتے ہیں لیکن آدمی جو ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ والا نہیں بن جاتا ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننے کے لیے دو چار لڈو کھانے پڑتے ہوں گے تو شاید اللہ والا بن جاتا ہوگا نہیں اس کے لیے تو جان کھپانی پڑتی ہے قربانیاں دینی پڑتی ابراہیم ابن اظہم رحمت اللہ علیہ نے پورا ملک چھوڑ دیا بادشاہ چھوڑ دی حکومت چھوڑ دی تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے اندر اونچا مقام عطا فرمایا کرسیوں کو چھوڑا تو اللہ نے دل کی حکومتیں عطا فرمائی بچہ جب سمجھدار ہو جائے اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے اس کی کوشش کرو جو بچے انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں اب ماں باپ کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو ہے یہ سیڑھی کو کہتے ہیں یا کس کو کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا تھا کہ بچے کو تو نے وہاں بھیجا ہے تو وہ الفابیٹ منگواؤ اپنے دیکھے تجھے کتنا الفابیٹ میں سے آتا ہے میں نے ڈبلو بتایا تو کہتا ہے یہ الٹا بھیجانا ہے جب ماں باپ کو انگریزی کا بھی نہیں آتا اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا لائر اور بہت بڑا پروفیسر بن جائے تو اسکول میں ٹیچر جو ہے اس کو نصیحت کرتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا تیرے کو انگریزی اگر پڑھنا ہوگا تو انگریزی بولنا پڑے گا اور انگریزی بولنے کے لیے گھر میں انگریزی والا ماحول قائم کرنا پڑے گا تیرے ماں باپ کے ساتھ تو انگریزی بولے گا تو نتیجتاً تیرا بچہ جو ہے وہ بھی بولنے والا بن جائے گا ہم نے گھر میں دین بولا نہیں گھر میں ایمان کی باتوں کو بولا نہیں تو ہمارا بچہ دیندار کیسے بن سکتا ہے کہتے ہیں بستانی رحمت اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے بنے ہیں بعد میں ان کا عجیب و غریب واقعہ جو ہے وہ محققین اور مورخین نے نقل کیا ہے آج تو ستائیس میں بھی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سرکار اس رات میں معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی اور ہدیے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی اللہ کرے کہ ہم وہ نمازوں کے قابل بن جائیں بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ماں اکیلی رہ گئی بچہ بڑا ہو رہا تھا تو گھر کے اندر پڑھانا شروع کیا پہلے تو مائیں ماشاءاللہ ایسی دیندار اور ایسی تعلیم یافتہ ہوتی تھی کہ جو مکتب کا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ تو گھر کے اندر مائیں پڑھا دیتی اب گھر میں پڑھانا شروع کیا قرآن شریف پڑھا دیا دل جو ہے مکتب میں بھیجا علاقے کے علاقے کے مکتب میں بھیج کر وہ نصاب بھی مکمل کر دیا اور اس کے بعد اب آگے پڑھانے کی فکر کرنے لگی کہ میرا بیٹا بڑا عالم بنے آج کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا عالم بنے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں عالم بنے گا تو مشکل سے دس ہزار روپے کمائے گا اور اگر وہ ڈاکٹر بنے گا لائر بنے گا انجینئر بنے گا تو لاکھوں روپیے کے اعتبار سے کمائے گا سب کمائے گا اور سب ڈگریاں بھی حاصل کرے گا یہ ڈگریوں سے آدمی کو نوکری ملتی ہے کرسی ملتی ہے پرموشن ملتا ہے لیکن دین کے ذریعے سے قرآن کے ذریعے سے جنت ملتی ہے ہم دین جو پڑھ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں اور جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے جو ہمارا نقطۂ نظر ہے جو ہمارا متمح نظر ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں اصل تو ہمارا نقطۂ نظر اور ہمارا گول جو ہے وہ بہت آگے کا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ حاصل کرنا ہے اور جنت میں جگہ اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے تو دین پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا دوسرے جتنے مقاصد ہیں وہ قبر کے کنارے پر سر دھونتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور قبر میں جا کر بھی کام کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ دین ہے وہ قرآن ہے اس کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی قرآن کریم کی بعض صورتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جنتی اس کو قرآن شریف کو جنت میں بھی پڑھنے کی تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی شوق ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو پڑھے گا کون جس کو قرآن کریم دنیا میں پڑھنے کا شوق رہا ہوگا اور شوق جب ہوگا جب ماں باپ کو شوق ہوگا ماں باپ اپنی اولاد کو شوق دلائیں گے جب خود گھر میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہوگی ماں تو بچہ پڑوس میں آ کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا ماں گھر میں نماز شروع کرے گی تو پڑوس میں بچہ آ کر کے کھڑا ہو جائے گا ابا مسجد جا رہے ہوں گے تو بیٹا بھی ساتھ ساتھ جائے گا وہ دیکھے گا کہ ابا نمازی ہیں کوشش کرے گا کہ میں بھی نمازی بن جاؤں تو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے اگر عائد ہوتی ہے تو نعمتیں جو ملتی ہیں اولاد کی لائن کی وہ بھی ماں باپ کو ملتی ہیں تو تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی سب سے بڑی اگر آئے گی تو وہ ماں باپ کی آئے گی مدرسے میں لا کے داخل کون کرائے گا تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ داخل کرائیں گے وہ فکر کریں گے استاد تو آ کے آپ کو کہے گا نہیں کہ اپنی اولاد کو یہاں داخل کراؤ ہم کو فکر کرنا ہے اور ہم کو مدرسے تک پہنچنا ہے اسکول میں داخل کرانے کے لیے کوئی ٹیچر کہنے کو نہیں آتا لیکن ہم اپنی فکر کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اپنی آخرت اور اپنی اولاد کی آخرت کو محفوظ رکھ کر ہمیں جو ہے جلدی پہنچ کر اپنی اولاد کا باقاعدہ داخلہ مکاتب میں کروانا چاہیے ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ساتھیوں کے ساتھ تو میں نے ایک بات کہی تھی اسکول میں جب سے بچہ داخل ہوتا ہے جب سے وہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں آج فادر ڈے ہے دس روپے لے لو کل ٹیچر ڈے ہے دس روپے اور لے آؤ پرسوں فادر ڈے ہے دس روپے اور لے آؤ اور ویلنٹائن ڈے ہے تو روز ڈے روز ڈے ان کے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر سال ختم ہو جاتا ہے ہفتے کے اندر تین دن طالب علم نہیں پڑھتا اور تین دن اس نہیں پڑھاتا تو کیا یہ تعلیم حاصل کریں آپ کا بچہ دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ خالی مکتب میں آتا ہے اور اس کے مقابلے میں دس گھنٹہ دنیا پڑتا ہے تو دنیا ایسی اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ دین کا بٹھانا بچارے علماء کے لیے مشکل ہو جائے گا تو گھر میں ماحول دینی بنا کے رکھو نا کہ دنیا دنیا کر کے بچہ گھر میں آیا تو کم سے کم گھر میں تو اللہ کا نام لو اور گھر میں تو اللہ کے نام کا نظام بناؤ ماں نے مکتب کا نصاب پورا ہو گیا تو ایک قافلہ جا رہا تھا وہ قافلے کو پوچھا تم کہاں جا رہے ہو وہ ایک بڑے شہر کی طرف جا رہا تھا قافلہ ماں نے برقع پہن لیا اس زمانے میں جو ہے گاڑیوں کے نظام تو تھے نہیں قافلہ جا رہا ہے برقع پوش عورت نے اپنے نو نحال کو ساتھ لے لیا اور اس کو پڑھانے کے لیے دور دراز لے جا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ میرا بچہ عالم بنے میرا بچہ دیندار بنے ایسا بنے کہ کل میرے لیے مغفرت کا سامان بنے میری آخرت بننے کا ذریعہ بن جائے یہ فکر کرو کہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد کم سے کم اثال ثواب کرے قرآن کریم پڑھایا ہوگا تو علیہ ثواب کرے گا آپ نے نماز سکھائی ہوگی تو علیہ ثواب کرے گا جب نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو ماں باپ کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کرنا کہ انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھایا جب قرآن پڑھے گا تو دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی قبر میں نور برسانا اس بنا پر کہ انہوں نے مجھے تیرا کلام پڑھنا سکھا دیا ایک بات کہا کرتا ہوں ہم لوگ اکثر جو ہے یہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ہمارے مر جانے کے بعد فیوچر کیا ہوگا what will be the future of the child after the death of the parents یعنی ماں باپ کے مر جانے کے بعد اولاد کا کیا کردار رہے گا اور ان کا فیوچر کیا رہے گا برائٹ رہے گا ڈارک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ فکر ماں باپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور اس کے لیے مکان کا انتظام کرتے ہیں دکان کا انتظام کرتے ہیں ڈگری کا انتظام کرتے ہیں پیسے کا انتظام کرتے ہیں لیکن کبھی مومن ہونے کے ناطے سے یہ بات سوچی انہوں نے کہ ہمیں ہمارے بچے کے جنت کے مکان کی بھی فکر کرنی ہے جنت کے مقام کی بھی فکر کرنی ہے دنیا میں نیک نامی کی فکر کر رہے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ آخرت میں بھی مل جائے تاکہ ہم بھی جنت میں چین سے رہ سکیں بتاؤ بچہ اگر ہاسپٹل میں ہو تو کیا ماں باپ بریانی کھا سکتے ہیں اور بچہ پیس خانے کے اندر چلا گیا ہو تو کیا ماں باپ آرام سے گھر میں سو سکتے ہیں تو اگر ہماری اولاد جہنم میں آگ کے اندر جل رہی ہوگی تو جنت اگر آپ کو مل بھی گئی ہوگی تو کیا کام آئے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف توجہ دلائی اور یہ بڑا اہم پوائنٹ بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کی فکر کرو اور یہ فکر کا ایک حصہ ہے کہ لا کر آپ مدرسے کے اندر داخل کریں گے اور بچہ جو ہے پتھروں جیسا لے کے آئے لیکن اساتذہ محنت کرتے ہیں اور ان کو ہیرا بناتے ہیں یہ مائک ایسا ہے کہ اس پر جو آتا ہے گونگا ہو جاتا ہے لیکن یہ گونگا کرنے والے مشین کے سامنے وہ دیکھو پتلے مولانا نے کتنی لمبی نظم پڑی تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ کمال در حقیقت جو ہے اساتذہ کا ہے اور ان پر محنت کرنے والوں کا ہے کہ ان کو اس قابل بنایا کہ اتنی بہترین طریقے سے اپنے اندر کی خوبیوں کا پریزنٹیشن آپ کے سامنے کر سکتے ہیں تو وہ میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم فکر یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا لیکن فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد اگر مر جائے گی تو اس کا آخرت میں کیا بنے گا ہم تو یہ فکر کے لوگ ہیں اور یہ فکر یاد رکھو کہ ایمان والا کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرا اولاد بچے میرے مسلمان ہونے چاہیے میں نمازی ہوں میری اولاد نمازی ہونی چاہیے میں حافظ ہوں میری اولاد حافظ ہونی چاہیے ڈاکٹر فکر کرتا ہے میری اولاد ڈاکٹر ہونی چاہیے وکیل فکر کرتا ہے میری اولاد وکیل ہونی چاہیے کاروباری فکر کرتا ہے میری اولاد تاجر ہونی چاہیے بزنس مین ہونی چاہیے تو ایمان والے کو یہ فکر کرنا ہے کہ میری اولاد ایماندار ہونی چاہیے اور اس کی فکر کوئی غیر نہیں کرے گا اس کی فکر ماں باپ کو کرنی ہے اور ماں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس لیے باعزیز عزیز مستانی کو لمبا سفر طے کر کے ایک بڑے مدرسے کے اندر لے جا کر داخل کر دیا اب بچہ عمر میں چھوٹا ہے داخل کیا استاد نے شکایت کی یہ بچہ چھوٹا ہے اور چھوٹا بچہ اتنی دور آ گیا مچل جائے گا اور ماں کو یاد کرے گا اپنے وطن کو یاد کرے گا تو میں اس کو سمجھاؤں گا کیسے اس کو روک کیسے پاؤں گا میں جو مقصد لے کر چلتا ہے اس کو اللہ راستے سمجھاتے ہیں جو کام لے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کام سمجھاتے ہیں جو دین لے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں جو تڑپ لے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں حدیث میں فرمایا میور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل دماغ میں بات دین کی آتی ہے اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے ماں باپ کے لیے یہ بھلائی کا موقع ہے کہ ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کریم بنا دیا ہے اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا بنائے حافظ اور کیا عالم بنائے اب یہ مؤذن صاحب کو دیکھیے نا کیا تنخواہ ان کو ملتی ہے کون مؤذن بنے گا اس لیے جو سٹھی آیا ہوا ہوتا ہے اس کو مؤذن بناتے ہیں تو لوگ پھر رضا پہ اعتراض کرتے ہیں ہو جوان ہو عمدہ آواز والا ہو حرمین میں کیسی اذانیں ہوتی ہیں کہ دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں لوگ تڑپ جاتے ہیں سن کر کتنے لوگ ہلکا بگوش ہے ایمان خالی اذان سن کر ہو جاتے ہیں متولی صاحب نے موجود صاحب کو کہا پھر کیا من من کرتے ہو ذرا للکار لگاؤ نا محمد رفیع کی طرح تو اس نے کہا کہ محمد رفیع ایک کے دس لاکھ دیتا ہے اور میری نسلیں کے نسلیں آئے گی تو بھی میری تنخواہ دس لاکھ نہیں آج ہم نے مؤذن کا درجہ اتنا گھٹا کے رکھا ہے تو یہ درجہ گھٹایا کس نے ہم ہی نے گھٹایا نا اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہم اپنی اولاد پر اپنے گھر پر اپنے کاروبار پر اپنی جان پر اپنی تمام چیزوں پر اپنا مال لگاتے ہیں لیکن اگر ہمارے دل میں دین کی عزت ہوتی تو ہم دین کے اوپر مال لگانے میں ہچکچاتے نہیں تاکہ دین کا کام کرنے والے کھلے دل دماغ کے ساتھ کام کریں اتنا دو اتنا دو کہ تمہاری اولاد تمنا کرے کہ ہم بھی عالم ہوتے ہم بھی حافظ ہوتے ہم بھی بھی دین دین کے دائی بنتے بنتے ہم کا کام کرنے والے ماں نے ترکیب سمجھائی کہ یہ بچہ جب وطن آنے اور مجھ سے ملاقات کی تمنا کرنے لگے تو تم اس سے یوں کہنا کہ بیٹا قافلہ جا رہا ہے آئندہ ہفتے تو چلے جانا لیکن تجھے ایک دن کے اندر سات دن کا سبق سنانا ہے یہاں تو مزاج یہ ہے ہمارے حالت یہ ہیں مکتب کے کہ سات دن بعد ایک مرتبہ سبق جاتا ہے وہ بھی رو رو کے کہتا ہے کہ بچہ ہے ہمارے مدرسے کے اندر انجمنیں چلتی ہیں اس کے اندر تقریر کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ تقریر کیسے کی جائے اپنے اندر کی جو بات ہے اس کا پریزنٹیشن کیسے کیا جائے یہ سکھاتے ہیں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے مشق کرواتے ہیں اس کے لیے انجمن قائم کی اور جس کی باری آتی ہے وہ پہلے نمبر پر یوں کہتا ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں میں نے تیاری نہیں کی ہے اب میں کیا کہوں آپ کو تو میں نے کہا یہاں تجھے اور کون سی تیاری کرنی تھی کہ یہ تیاری تو نہیں تجھے تو تیرے ماں باپ نے یہی تیاری کے لیے تو بھیجا تھا اور وہ تیرے پاس تیاری نہیں ہے بھائی منڈپ لگ گیا شامیانہ لگ گیا لوگ کھانے کھا رہے ہیں آنے والے آ رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں اور دلہا سے کہا آپ تیار ہو جاؤ تو وہ یوں کہتا ہے کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں کیا کہیں گے لوگ کہ بے وقوف آدمی یہ کھانا پینا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو تیری وجہ سے ہو رہا ہے اور ایسا ڈھیلا جواب دے گا تو کیسے کام چلے گا تو فرماتے ہیں ماں نے کہا جب یہ آنے کی ضد کرے تو یوں کہنا کہ ایک ہفتے کا سبق بیٹا آج ہی سنا دے نشان بنا دو کہ وہاں سے یہاں تک کا سبق سنا دے گا نا تو میں تجھے اجازت دے دوں گا تو قابل کے ساتھ جا سکتا ہے تین مہینے چار مہینے گزر گئے ماں جو ہے اشکبار آنکھوں کے ساتھ بچے کو پیار کیا اور روانہ ہو گئی وہ لمبے سفر پر چلی گئی اور وہی برقع پوش خاتون اس زمانے میں بے پردگی کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ ہم عورتوں کو سنمان دلائیں گے اور عزت دلائیں گے اور آپ کے پاس قلم اور اگر کاغذ ہو تو نوٹ کریں کہ اسلام نے عورت کو جتنا سنمان دیا ہے دنیا کے سب مذاہب مل کر جتنا سنمان کبھی بھی نہیں دے سکیں گے وہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی اور اسلام دم بھرے گا اور اسلام سر بلند ہوگا اور آگے بڑھے گا اور ہم کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اچھے دن تمہارے آئیں گے میرے نبی نے کہا اور ایک ہزار گواہوں نے کہا کہ سرکار نے جو دن کا وعدہ کیا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا ہے وہ کیا وعدہ تھا وہ یہ وعدہ تھا کہ اسلام اتنا چلے گا اور اسلام اتنا پھیلے گا اور حق جو ہوتا ہے وہ پھیل کے رہتا ہے دبتا ہے پھر اٹھتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کہ دبائیں گے تو مٹنے کے لیے اسلام آیا نہیں ہے یہ تو سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے یہ سر بلند ہوتا رہے گا تم چاہتے ہو اگر اپنی سر بلندی تو دین کا دامن پکڑنا پڑے گا قرآن کریم سے وابستہ ہونا پڑے گا اور اسلام کو تھامنا پڑے گا تو اسلام آپ کو لے کے چلے گا اور یاد رکھو کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر نہیں ڈالی اللہ فرماتے ہیں لگوں لما کے یہ ذکر ہم نے اتارا ہے یعنی قرآن اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں لہذا جو ایمان والی چھت کے نیچے آ جائے گا اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی دیکھو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی آدمی جویلری خریدنے کے لیے جاتا ہے یعنی زیورات زیورات خریدنے کے لیے جاتا ہے دو لاکھ روپے کا زیور خرید لیے تو زیور فروخت کرنے والا ایک باکس دیتا ہے مخملی باکس اس کی قیمت ہو ہو کے ایک ہزار روپیہ اپنے سمجھ لیتے ہیں ایز اے ایگزامپل دو لاکھ روپے کی جویلری ہے اور ایک ہزار روپیہ کا باکس ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری جویلری محفوظ رہے تو ہم جویلری کو رکھنا چاہتے ہیں لاکر کے اندر اور کبورڈ کے اندر اس کو دو لاکھ روپیے کے زیور کی حفاظت جو ہے اس کا جتن کرتے ہیں اور لاکر کے اندر اس کو رکھتے ہیں لیکن وہ زیور رکھا جاتا ہے وہ باکس کے اندر تو باکس کو آٹومیٹک جو ہے دو لاکھ روپیے والی سیکیورٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے بچانا چاہتے زیور کو ہیں اور بچ رہا ہے ڈبا بھی کیونکہ اس ڈبے کے اندر وہ زیور رکھا ہوا ہے اس بنا پر جو ہے باکس کا ویلیو بن گیا فرماتے ہیں ہمارے جسموں کے اندر اگر دین والا زیور رکھا ہوا ہوگا تو اس کو آٹومیٹک اللہ کی طرف سے حفاظت مل جائے گی یہ حفاظت اللہ کی طرف سے اس کو ملنا ہے जैसे یہ بچوں نے ابھی قرآن کریم کا حفظ کر لیا اور ان کے سینے اب جگمگا رہے ہیں ان کے نصیبے چمک رہے ہیں ان کے سروں پر دستار چمک رہی ہے ان کے ہاتھوں میں صنعت اجاگر ہو رہی ہے یہ کیا ہے در حقیقت یہ کوئی کہنے والا یوں کہتا ہوگا کہ انہوں نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے اب ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے قرآن کریم نے ان کو بچا دیا یہ فتنے کے دور میں یہ قرآن کریم کا سینوں میں آ جانا یہ جگمگاتے ہوئے سینے جہاں بھی جائیں گے وہ پورے ماحول کو جگمگا کے رکھ دیں گے جیسے فطر لگا کر کوئی آدمی کسی ماحول میں جاتا ہے تو پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے یہ حافظ اور یہ عالم جس ماحول میں جائے گا اس ماحول کو جو ہے وہ معطر کر دے گا دین کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں نحن نزلنا لو نفا له لحافظون یہ دین اگر نہ بچتا تو جب سرکار تنہا تھے اس وقت نہ بچتا مکے میں جو بے بسی کا عالم ہے وہاں دین مٹ گیا ہوتا مکے کی پہاڑیوں میں آواز دب کر ختم ہو گئی ہوتی لیکن وہاں وہ لوگ تمام تر طاقت لگانے کے باوجود نہ مٹا سکے تو دوستوں آج پورے عالم کے کروڑوں سینوں میں ایمان کا چراغ چل رہا ہے اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم عمل نہ کریں تو ہمیں کنارے کے اوپر لگا دیا جائے ایک بہت بڑا مال ہے مثال کے طور پر اور وہ مال کے اندر کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے کام کر رہے ہیں لیکن ایک دو آدمی جو ہیں ذرا لیزی ہیں یعنی سست ہیں اور وقت کے اوپر کام کے اوپر نہیں آتے تو سیٹ جو ہے اس کو الٹیمیٹم دے گا اور یوں کہے گا کہ بھائی اگر تو وقت پر نہیں آئے گا میں تجھے سسپینڈ کر دوں گا تیری جگہ دوسرے لوگوں کو لے لوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین کے کام کرنے والوں کی کمی نہیں تم مت سمجھنا کہ تم ٹھیکے دار ہو دین کے ہٹا دوں گا اگر تم کام نہیں کرو گے اور میرے پاس افراد کی کمی نہیں ہے میں نئے افراد قائم کروں گا اور وہ دین کا کام کریں گے تم کو چلاؤں گا کب تک تم کو چلانے کا ایک ہی میرے پاس ضابطہ ہے اللہ فرماتے ہیں سب مکم اگر تم دین کا کام کرو گے تو تمہارے کام بناتا جاؤں گا اور اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تمہارے بھی دنیا کے کام ٹھپ کر کے رکھ دوں گا آج ہمارے کام ٹھپ ہو گئے کیونکہ ہماری زندگیوں میں دین ٹھپ ہو گیا ہماری زندگیاں ڈسٹرب اس لیے ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہماری زندگیوں میں ڈسٹرب ہے دین ڈسٹرب ہو اور ہم سیٹ ہو جائیں یہ نہیں ہوگا ماں کی نصیحت کے مطابق ماں تو چلی گئی اب بچے کو دو مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد جو ہے وہ یاد آیا ماں کا گھر یاد آیا وطن یاد آیا ماں کی ممتا یاد آئی پیار یاد آیا تو بچے نے استاد سے کہا استاد صاحب آج یہ قافلہ جو ہے جنگلوں سے ہوتا ہوا میرے وطن کی طرف جا رہا ہے مجھے ماں سے ملنے کی تمنا ہوئی ہے مجھے اجازت دے دیں آج شام میں چلا جاؤں گا استاد نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا بالکل چلا جا امی جان سے مل کے آ جا لیکن شرط یہ ہے ایک ہفتے کا سبق تجھے شام تک سنا دینا ہے میں تجھے اجازت دے دوں چھوٹا بچہ ہے پورے ہفتے کا سبق سنانا ہے کیسے سنائے گا لیکن بایزید بستانی جو ہیں وہ دھن کے بڑے پکے نکلے سوئے نہیں دوپہر کو کھانا نہیں کھایا دوپہر کو شام تک پڑھتے رہے یاد کرتے رہے یہاں تک کے قافلے کے جانے سے ایک گھنٹہ پہلے ہفتے بھر کا سبق استاد کے سامنے سنا دیا استاد نے کہا جا سکتے ہو اب قافلے کے ساتھ چلے ننے پیر چھوٹا جسم لمبے راستے طویل مسافت دروازے پر پہنچے قافلہ آگے بڑھ گیا یہ اپنے گھر پر گئے دروازے پر دستک دی آواز دی امی جان دروازہ کھولیے ماں چونک گئی سوچا تھا کہ میرا بچہ سند فراغت حاصل کر کے سر پہ دستان باندھ کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کے سنتوں کی ہار پہن پہن کر گھر میں آئے گا ابھی تو تین مہینے گزرے نہیں اور دروازے پہ آواز سن رہی ہوں بچے کی بچہ کہہ رہا ہے امی جان دروازہ کھول دیجیے تو ماں نے تڑپ کر کہا کہ تو ہے کون جواب دیا تیرا بیٹا ابو یزید ہوں ماں نے کہا کوئی اور ابو یزید ہوگا میں اپنے بیٹے کو کہہ کے آئی تھی کہ جب تک تجھے صنعت نہ مل جائے اور تو فارغ نہ ہو جائے تجھے میرے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے تو کوئی اور ابو یزید ہو سکتا ہے بچہ بلکتا رہا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا روتا رہا تڑپتا رہا ممتا کی تلاش میں رہا ماں کے ایک بوسے کی امید میں رہا اور اس تمنا کے اندر وہ روتے روتے صبح کرتا رہا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہ کب ماں دروازہ کھولے گی سینے سے لگائے گی مجھے چمکارے گی پیار کرے گی ہاتھ سے لک میں کھلائے گی اور میرا کام بن جائے گا لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھر چلتا گیا ماں نے دل پر پتھر رکھا ہے اور نہ کہہ رہی ہے تو میرا بیٹا نہیں کوئی اور ابو یزید ہوگا ارے ماں تو مجھے بھول گئی دو مہینے میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو دروازہ کیوں نہیں کھولتی یہاں تک کہ مایوس ہو کر بچے نے واپسی کا راستہ اختیار کر لیا جب ماں نے اپنے بیٹے کی واپس جانے کی چپلوں کی گھسٹنے کی آواز سنی تو جلدی سے ایک اسٹول اٹھایا اور وہ دروازے کے پاس رکھا کہ کم سے کم میرے بچے کے جاتے ہوئے تو ایک جھلک اور پچھواڑے سے اس کا دیدار کر لوں اس کو دیکھ لوں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وینٹیلیٹر کھول دیا اسٹول پر کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی بچہ مڑ گیا گلی سے باہر چلا گیا آنکھوں میں آنسو کا سمندر آ گیا اسٹول پھینک دیا اور بستر پر لیٹ گئی سسکیاں لیتی رہی لچکیاں رہی روتی رہی راتوں کی راتیں گزر گئی جاتے ہوئے بچے کی وہ ادا ماں کو روزانہ رات رلاتی رہی میرا بیٹا عید حاصل کرنے گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے سر پر علم کا تاج سج جائے اور اس کے بعد یہ فکر ہونی چاہیے تربیت کی چھوڑنا پڑے گا اپنے لفتے جگر کو دور بھیجنا پڑے گا کیونکہ دین سیکھنے کے لیے آدمی کو دور جانا پڑتا ہے اور دین سننے کے لیے آدمی کو قریب آنا پڑتا ہے اور بچہ مدرسے پہنچ گیا جب بچہ مدرسے پہنچا تو استاد نے دیکھا کہ چہرہ رونے والا بنایا ہوا ہے جیسے کہ اکثر سنیچر کو میں طالب علموں کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر ڈھائی بڑھ گئے ہیں اور کوئی بہت صدمے کی خبر انکوائری ٹوپی ٹیڑھی ہوتی ہے جیب میں سے دو چار دھاگے نکلے ہوتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو بیچارے کو اپنا گھر یاد آیا استاد نے پہچان لیا بیٹا گھر جا کر آئے اجی جا کے آئے بیٹا امی جان سے ملاقات ہو گئی حضرت ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا ارے کو غلط جگہ تو نہیں دیتے استاد محترم میں اپنی ماں کو اپنے گھر کو اپنی گلی کو اپنے وطن کو خوب جانتا ہوں وہ بول بھی رہی تھی لیکن اسے معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا وہ مجھے پہچان نہیں رہی تھی وہ بس ایک بات کہہ رہی تھی کہ تو تو کوئی اور ابو یزید ہو سکتا ہے میرا بیٹا کے مرتبے تک پہنچ نہیں جائے گا وہاں تک گھر نہیں آنا ہے یہ وعدہ میں نے اس سے لے لیا ہے اس لیے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ماں نے دروازہ نہیں کھوڑا اور میں بغیر ماں کے دامن سے لپٹے ہوئے بغیر ماں کا پیار پائے ہوئے بغیر اس کی چمکار پائے ہوئے بغیر اس کے ہاتھ کے لوک میں کھائے ہوئے بہت مضمین اور پریشان ہو کر آیا ہوں اور سفر نے مجھے انتہائی طور پر تھکا دیا ہے اگر دیدار ہو جاتا ماں کا اور ماں مجھے پیار کرتی میرے سفر کی تکان دور ہو جاتی ماں کی ممتا ایسی چیز ہے ماں کا پیار ایسی چیز ہے تو ماں کا پیار بناتا بھی ہے ماں کا پیار بگاڑتا بھی ہے ماں بنی ہوگی تو اولاد کو بنا کے رکھ دے گی ماں کے اندر بگاڑ ہوگا تو اولاد میں بگاڑ آئے گا حضرت شیخ الحدیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دودھ چھڑایا گیا دو سال کی عمر میں تو عالم یہ تھا کہ ان کو قرآن کریم کے چھ رکو یاد تھے کیونکہ ماں دودھ پلاتے ہوئے اتنا قرآن پڑتی تھی کہ دودھ پیتے پیتے چھ رکو یاد کر دوستو آج ضرورت ہے حالات اتنے سنگین ہے دنیا چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کی اولاد چھین لے دنیا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہیرا ہے ایمان کے نام پر وہ لے لے دنیا چاہتی ہے کہ آپ سے سنتوں کا خزانہ چھین لے دنیا چاہتی ہے کہ آپ سے قرآن کریم والا جگمگاتا ہوا ستارہ لے لے خود ان کے پاس آ جائے تم محروم ہو جاؤ سمجھو اس حقیقت کو اور اپنی اولاد کی تعلیم کا خیال کرو ان مقاصد کو آباد کرو اور اس پر اپنا جان مال لگا استاد کا کام کیا ہے جب دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گیا ہے تو استاد محترم نے پیار کیا سر پہ ہاتھ پھیرا اور یوں کہا آج سے تیری ماں بھی میں ہوں آج سے تیرا باپ بھی میں ہوں استاد کی شفقتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے استاد کی شفقتوں کا اندازہ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں گے جب آئے گا آپ کو خیال جب استاد دنیا سے جا چکا ہوگا آپ کو صرف قبر پر حاضری کا موقع مل سکے گا فرماتے ہیں اب بیٹا کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا اور دل لگا کے پڑھنا شروع کر دینا کوئی نہ کوئی مسلحت ہے تیری امی جان نے تیرے لیے دروازہ نہیں کھولا ماں ہو تو ماں مہربان ہوتی ہے اور اللہ نے مہربانی کا بہت بڑا حصہ ماں کے دل کے اندر موزن کیا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا تو نہیں کر سکتی لیکن اس کی مسلحت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا نہیں ہے بچہ گھر کو بھولتا جا رہا ہے اور پڑھنے میں دھیان لگاتا جا رہا ہے پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایک دن وہ آیا کہ اس نے جو نصاب تعلیم تھا وہ مکمل کر دیا استاد نے سینے سے لگایا سر پہ پگڑی باندھی تمام اساتذہ نے مل کر دعائیں کی دعائیں کرنے کے بعد یہ روانہ ہوا اپنے گھر کی طرف اب ماں باپ تو رہے نہیں ماں بوڑھی انتظار کر رہی ہوگی اور یہاں اساتذہ کی دعائیں ملی ہوئی ہیں ان کی خدمتیں کی تھیں انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دین کا کام لے لے اساتذہ کی دعائیں بڑے رنگ لاتی ہیں اب ماں بوڑھی ہو گئی ہے بیٹا جوان ہو گیا ہے انتظار کرتے کرتے اپنے اسلوکے کی ماں کے سر کے بال سفید ہو گئے آنکھوں میں روتے روتے سفیدی آ گئی دروازے پر ایک دن دستک ہوئی امی جان آپ کا بیٹا ابو یزید حاضر ہوا ہے اور فاضل کی ڈگری لے کر حاضر ہوا ہے ماں دوڑی کپاتی ہوئی آواز میں کہا بیٹے ابھی دروازہ کھولتی ہوں دروازہ کھل گیا جا کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے دونوں طرف آنسو کا سمندر ہے رونے کا سلسلہ ہے ماں رو کر کہہ رہی ہے میرے بیٹے تو مجھے معاف کر دے اور بیٹا رو کر کہہ رہا ہے جوانی وہاں گزار دی اور ماں تیری خدمت نہیں کی تو تو مجھے معاف کر معافی تو میں تجھ سے مانگوں نہ یہ کہ آپ امی جان مجھ سے معافی مانگتی ہیں آپ نے مجھے علم کا دھنی بنایا اپنا سب کچھ سرمایہ دے دیا اور مجھے علم پڑھنے کے لیے بھیج دیا آج تیرا دامن جوانی سے خالی نظر آتا ہے آج تیرے بالوں میں بڑھاپا نظر آتا ہے آج تیرے ہاتھوں کی کپ کپی تیرے دنیا سے جانے اور بہت جلدی سدھارنے کی خبر مجھے دے رہی ہے میں خدمت نہیں کر سکا ہوں لیکن تو نے اپنا حق ادا کیا ہے لیکن معافی کیوں مانگی تو نے یہ بتا کہا بیٹا اگر تجھے یاد پڑتا ہو تو ایک دن تو جو ہے تین مہینے کے عرصے میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا امی مجھے تو اب کچھ یاد نہیں آتا بیٹا مجھے یاد ہے وہ گھڑی یاد ہے وہ لمحہ یاد ہے وہ موقع یاد ہے وہ زمانہ یاد ہے وہ مومنٹ یاد ہے وہ دور یاد ہے جس میں تو نے دروازے پر دستک دی آواز دیتا رہا میں رد کرتی رہی میں تجھے داخلے سے انکار کرتی رہی تو لوٹ کر مایوس ہو کر چلا گیا تھا میں حال کیا تھا یہ میں جانتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے کتنی راتیں میں روئی ہوں تیرے لیے اور کتنی راتیں نہیں سوئی ہوں میں تیرے لیے کوئی نہیں بتا سکتا صرف میرا پروردگار جانتا ہے اس دن میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا تیرے اصرار کے باوجود میری آنکھوں میں تیری تھکان بھی تھی تیری آواز کا بتا رہا تھا کہ میں جلدی تجھے سینے سے لگا کر تیرے پیر دبا دوں لیکن میں نے سینے پر پتھر رکھ دیا میں نے تحمل سے کام لیا جانتا ہے بیٹا میں نے ایسا کیوں کیا تجھ سے عزیز مجھے کچھ نہیں اس کے باوجود میں نے ایسا کیا اس بنا پر کہ میرے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی تھی کہ تیرے کو اگر علم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتی ہے اور اس کے سینے کو علم دین سے منور کرنا چاہتی ہے تو ہر دو مہینے اور ایک مہینے کے بعد اگر یہ آتا رہے گا تو تیرا دروازہ آج کھول دینا اس کے لیے علم کے دروازوں کے بند ہو جانے کا سبب بن جائے گا آج دروازہ بند رکھ دے اللہ اس کے اوپر علم کے دروازے کھول دے گا اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بات سچی ہو گئی تو عالم دین بن کے آیا اور ماں کی دعاؤں نے بائی بسامی گسامی کو ولی اللہ بنا دیا تو ماں کی تربیت کا کیا کام ہے اور گھر میں فکر دین کتنی بڑی چیز ہے اس کا اندازہ آپ کو لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی فرما ربی من الصالحین اے العالمین مجھے صالح اولاد عطا فرما نہ بیٹا مانگا نہ بیٹی مانگی اور نہ حسین مانگا نہ اور کچھ مانگا بلکہ یوں فرمایا سالے ہوگا تو کم آئے گا فرما بردار ہوگا تو بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے گا سہارا بن جائے گا اور سالے خود نہیں بنے گا ماں باپ کی تربیت سے بنے گا اور ان کی تعلیم کے ذریعے سے بنے گا رات دن ان کی نگہداشت میں رہے گا تو بنے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام تو منظور کر لیا سرکار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی میرا شرط ہے کہ آپ کے در دولت پر حاضری ہوگی لیکن ایک چھوٹا سا اشکال ہے اس کا حل مجھے سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ میرے پہلے شوہر کی اولاد بھی ہے ان کا کیا ہوگا ان کو اگر چھوڑ کر آتی ہوں تو ان کی تربیت کا کیا ہوگا وہ ماں کے بغیر رہ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بگڑ جائیں ان کا کوئی رکھ والا نہیں ہوگا اللہ تو سب کے حافظ ہیں لیکن اسباب کی دنیا میں اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں آپ سے تحقیق سے پوچھ لوں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہاں سے یتیم مدینے کے پلتے ہیں اور جب تیرے بچے اور اولاد تو لے کر آئے گی تو وہ میرے ربیب ہو جائیں گے اور میرے بچے بن جائیں گے اور میرے بچوں کو خالی کھلاؤں گا نہیں کھلانے والے تو اللہ نے لیکن ان کی انشاءاللہ دینی تعلیم اور تربیت کا خیال بھی رکھیں گے باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں کما کے خالی لا کے دے دوں ماں کی سب ذمہ داری ہے ماں کی ذمہ داری ہے لیکن باپ ذمہ داری سے آری نہیں ہو سکتا اس کو بھی فکر ہونی چاہیے فرماتے ہیں بچے لے کر آئیے سرکار نے یہ بیوہ سے شادی کی بچہ گھر پر آ گیا تو اس کی خوش نصیبی آسمان کو پہنچ گئی اس بنا پر کہ دسترخان پر رسول کے کھانے کے لیے دنیا کے بادشاہ تڑپ رہے ہیں اور رش کے کمر ہے آپ کا دسترخان وہاں جو ہے نصیبہ کھلا تو ام سلما کے بچے کا نصیبہ کھلا کہ اس کو سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا موقع ملا ہے بخاری شریف میں روایت ہے بچے نے جب کھانے کے لیے لکما اٹھایا تو الٹے ہاتھ سے اٹھایا جیسے ہی الٹے ہاتھ سے لکما اٹھایا تو نبی کے سامنے کوئی غلط کام کرے بچہ یا بڑا یا غلط بات بولے بڑا یا چھوٹا مرد یا عورت نبی وہ غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتا وہ حق کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آتا ہے اس بنا پر ناحق کو چلاتا نہیں ہے ہمارا مزاج ہے ہمارے سامنے ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم کو ڈر ہے کہ کہوں گا تو یہ بگڑ جائے گا تعلق بگڑ جائیں گے تو اس کو بگڑنے دیں گے تعلق بگڑنے نہیں دیں گے یہی کہے گا کہ ہم نے کہیں کہوا جاؤں એટલે વગાડી પાડે اس لیے اس کو کچھ نہیں کہتا ایک کوڑ ایک یعنی قبر میں ہوا نہ کا تھوڑا ہوا سوئے گا اس کی قبر میں کھائے گا ڈنڈے اپنے کو تھوڑا ہی کھانا ہے لیکن ذمہ داری تو ہماری بھی ہے نا پیار کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں نا محبت کے ساتھ سمجھانے کا انداز بھی ہونا چاہیے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اجمیر کے اندر وہ جو ہے مسجد کے اندر وضو بنا رہا تھا بڑی مسجد کے اندر ایک پٹھان تو وہ وضو غلط بنا رہا تھا پیچھے ایک اور پٹھان کھڑا تھا اس نے کہا یس خان تجھے وضو بنانا نہیں آتا اتنا لمبا داڑھی کیا ہے اور تجھے وضو بنانا بھی نہیں آتا کدھر گزار دیا زندگی پورا تو وہ پٹھان نے کہا کہ کیا یہ وضو تیرے باپ کا ہے اور یہ مسجد تمہارے باپ کا ہے کیا جاؤ نہیں بنائے گا وضو بھی اٹھ کے چلا گیا کبھی بڑی راتیں ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ کوئی نہیں نماز پڑھ رہا اور بڑی رات کی برکت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو جو دروازے پر بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے جو روزانہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے آہا آج تو چاند نکلا وہ کہتا ہے اب نہیں نکلے گا یہ جملہ غلط ہے تم کسی کو مسجد میں لا نہیں سکتے تو ایسے جملے کہہ کے اس کے مسجد کے دروازے کو بند کیوں کر رہے ہو ہمارا کام مسجد میں لانا ہے کہ مسجد سے لوگوں کو روانہ کرنا ہے آپ کو حوصلہ افزائی کرنی تھی ریتر لگانا تھا اپنی جگہ پہ اس کو بٹھانا تھا اس کا اکرام کرنا تھا خوشی کا اظہار کرنا تھا اور اس کے لیے دعا کرنا تھا کہ اللہ ایک مرتبہ تیرے در پہ آ گیا ہے اب یہ تیری مسجد کا اور تیرے دروازے کا کھوٹا بن جائے تو عطا فرما مومن کا کام یہ ہے یہ دعوت ہے یہ طریقہ ہے انوری نامی ایک شاعر تھا وہ بڑا حاضر جواب بھی تھا بڑا سمجھدار بھی تھا اس کے اشعار بہت پسند آئے تو بادشاہ نے وہ غریب آدمی تھا اس کو ایک شاہی گھوڑا دیا تیرے اشعار مجھے بہت پسند آئے اور فوراً ایک گھوڑا اس کو دیا کہ جا تجھے کے اندر یہ گھوڑا اب اس کے بیچارے کے پیٹ کے لالے پڑے ہوئے شاید تو ویسے بھی کنگال ہوتے ہیں تو کہ بیچارہ سوچنے لگا کہ یہ گھوڑے کو میں کہاں سنبھالوں گا گھوڑا ایسی چیز ہے کہ جتنا کھلاؤ اتنا کھاتا ہے نہیں بولتا ہے کیا کیا جائے لے کے تو آ گیا اب وہ شاہی گھوڑا شاہی استبل میں رہتا تھا جہاں ہیٹنگ کا انتظام سخت سردی تھی انوری نے اس کو باہر ہی باندھ دیا صبح سے پہلے وہ سردی سے مر گیا اس نے کہا اب آپ بنی اپنی کیوں اس بنا پر کہ کل بادشاہ پوچھے گا کہ میرا گھوڑا کس طرح کا رہا اور آپ کو کیسا لگا اتنا قیمتی ہزاروں کا گھوڑا دیا تو کیسا لگا اور اگر میں کہوں گا کہ وہ رات کو سردی سے مر گیا تو ہو سکتا ہے کہ جہاں گھوڑا گیا ہے مجھے بھی جانا پڑے دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچے بادشاہ نے کہا کہ حضرت میرے گھوڑے کو رفتار کے اعتبار سے کیسا پایا آپ نے پر میں حضرت بس معاف کیجیے آپ کے گھوڑے کی رفتار میں بیان ہی نہیں کر سکتا اس بنا پر کہ جہاں دوسرے گھوڑے برسوں میں پہنچتے ہیں وہ ایک رات میں پہنچتے ہیں تو بات اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر سمجھانا بھی چاہتے ہیں تو حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر سمجھائیں گے تو سامنے والا بات کو مانے گا سامنے والا بات کو سمجھے گا سرکار نے سامنے بیٹھے ہوئے بچے کو تین ادب سکھائے یہ سبق میرے والد صاحب ہمیشہ توجہ کے ساتھ پڑھاتے تھے ویسے ہر حدیث توجہ کے ساتھ پڑھاتے تھے لیکن کہتے تھے سرکار کی تربیت کے ساتھ تین سبق پڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ایک سم اللہ نے دیا ہے کھانا تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ یہ انگریزوں نے چائے ایسی دی ہے ہم کو کہ ہا ہا کر کے آدمی شروع کرتا ہے اور ہو کر کے ختم کر دیتا ہے نہ شروع میں بسم اللہ پڑتا ہے نہ ناخیل میں الحمد پڑتا ہے پہلا سبق پڑھا پڑا سمیلا اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ کتنا پیارا سبق پڑے اللہ کا کھائے اور اللہ کا نام نہ لے اتنا احسان فراموش بندہ کیسے ہو جائے ایک دانا پیدا کرنا ہمارے اچھی آدمی ہے اور ہزاروں لاکھوں من کھانا ہم لوگ کھا کے پارے ہو گئے کبھی خیال تک ہم کو نہیں آیا کہ ہم ایک مرتبہ الحمد دو اس پر اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ دوسرا سبق پڑھایا کل بے امینی اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ داہنے ہاتھ سے کھاؤ دوسرا ادب کھانے کا بتا دیا تیسرا تب بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ تو سرکار نے تعلیم دی کہ نہیں نبی نے تربیت کی کہ نہیں نبی سب سے بڑے مربی ہیں چھوٹے سے بچے کی تربیت کی اتنی فکر کر رہے ہیں تو ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کا کتنا خیال کرنا چاہیے یہ مکاتب تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ ان بچے بچیوں کو مکاتب میں بھیجنا وقت پر بھیجنا کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے رجسٹر پر نظر رکھنا ان کی چال چلک کے اوپر نظر رکھنا اور گھر کے اندر یہ دیندار رہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ گھر کو دیندار بنایا جائے میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ اگر ہماری غلط نقل و حرکت رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے میں وہ واقعہ ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن جب گھڑی پر میں نے نظر کی تو وقت میرا ختم ہونے کو جا رہا تھا اس بنا پر وہ واقعہ معقوف کرتا ہوں اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اور ایمان والوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ آج چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے موبائل ہو یا کمپیوٹر ہو یا انٹرنیٹ ہو یا فیس بک ہو یہ سب میں آگ بھری ہوئی ہے اس کے بیچ میں ہمارے ایمان کی حفاظت کا ہمیں جتن کرنا پڑے گا اپنی اولاد کا خیال رکھنا پڑے گا ان کے دین کی تعلیم کی فکر ہم کو کرنی پڑے گی جیسا کہ آقا نے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم کا فرمان ہے ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے والدین کو قبول فرمائے اساتذہ کرام کو قبول فرمائے آپ تمام حضرات کے تشریف لانے کو اللہ تعالیٰ منظور اور قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں دنیا کے ہم بہت فکر کرتے ہیں اس کا اشیر نصیب فرمائے اور دین کی فکر ہماری زندگی کا نسب العین اللہ بنا دے اولاد نعمت ہے اسے ہی بنانے کی فکر ہم کو کرنی پڑے گی اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور ہماری حاضری کو اللہ تعالی منظور فرمائے جن حضرات نے یہ بڑا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ ان کی تمام تر مسائل جمیلہ کو اپنے فضل سے منظور اور قبول فرمائے انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں واقع دعوانا الحمد للہ والی آواز جی، بھائی رہی دعا کے بعد انشاءاللہ مجھے اجازت دی جائے جانے کی راستہ پہلے سے تجویز فرمائیں اور صاف رکھیں تاکہ جانا آسان ہو جائے اور آپ بھی نہایت اطمینان سے سکون سے جائیں دین جو ہے ادب کا نام ہے اور پوری جو ہے ڈسپلین ہونی چاہیے تو جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری ڈسپلین کو دیکھیں کہ جانے میں بھی کسی قسم کا ہنگامہ نہ ہو آتے جاتے کوئی ہجوم نہ ہو کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور مجھے بھی جانے کے لیے آپ جگہ دے دیں درد پاک الحمد صلی سید محمد آل سيدنا محمد صلاة بها من جینا بحی وال وتغذينا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها سلغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قريب اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا في من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نور قلوبنا بنور القران وزين اخلاقنا بنور القران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران اللهم جعل القران ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهب همومنا وغمومنا اللہ ہمارے گناہوں کو محفوظ فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے کرم کے خیر کے عافیت کے فضل کے فیصلے فرما اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے الہ العالمین جن بچوں نے قرآن کریم مکمل فرما لیا ان کے سینوں میں تعدم حیات اسے جما دے اور اللہ قبول فرما لے ان کے ماں باپ کو قبول فرما لے ان کو درجات عالیہ و رفیہ عطا کا فرما اللہ ان کے اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لے اللہ وہ مکتب اور وہ مدرسہ جس کی چھت کے نیچے انہوں نے بیٹھ کر یاد کیا اے الع اس مدرسے کو آباد فرما یہ مدرسے میں جو اساتذہ محنت فرما رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو چار چاند لگا دے ان کو ترقیات سے مالا مال فرما اے اللہ اقتصادی پریشانیاں ہماری دور فرما دے اے العالمین ہمیں نمازوں کا عاشق بنا دے تلاوت قرآن کا شدائی بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے بیماروں کو شفا کا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مسافہ مشکل ہے اس لیے سلام کرتا ہوں اور جواب دے دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم Oh.